سماق بن حرب سے روایت ہے انہوں نے کہا میں نے حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں شرکت کرتے تھے انہوں نے کہا ہاں بہت شرکت کی آپ جس جگہ پر صبح کی نماز پڑھتے تھے تو سورج نکلنے سے پہلے وہاں سے نہیں اٹھتے تھے جب سورج نکل آتا تو آپ وہاں سے اٹھتے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جاہلیت کے کسی نہ کسی معاملے کو لیتے اور اس پر باہم بات چیت کرتے تو ہنسی مذاق بھی کرتے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسکراتے تھے صحیح مسلم حدیث نمبر چھ ہزار پینتیس